حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کی طرف سے قبر میں اتارا اور ان کے قبر پر پانی چھڑکا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکاون